اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا کوئی روکنے والا نہ ہو اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد اس کا کوئی چیونی والا نہ ہو اور وہی عزت و حکمت والا ہے